ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی افق سے بادل آتا دیکھتے تو جس کام میں بھی مشغول ہوتے خان نمازی میں کیوں نہ ہوتے اسے چھوڑ کر بادل کی طرح متوجہ ہو جاتے اور فرماتے اللہم نعوذ بکا من شر ما اے اللہ ہم اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو کچھ دے کر یہ بادل بھیجا گیا ہے اگر بارش شروع ہو جاتی تو دو بار یا تین بار فرماتے نافع اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا دے اگر بارش نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ بادل کو ہٹا دیتا تو آپ اللہ کا شکر کرتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نواسی